بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس مجلس کا موضوع ہے شیعہ مذہب میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے ساتھ ویسے صلح کر لی تھی جس طرح امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صلح کر لی تھی دنیا کو یہ حقیقت سنتے ہوئے کافی دقت محسوس ہوگی خصوصاً ان لوگوں کو جو حق اور حقیقت پسند نہیں ہوتے اور محض تقلید اور اندھی اتباع میں رہتے ہیں جو کچھ مشہور ہو اس کی اتباع کرتے ہیں جو کچھ سچ اور حقیقت ہو اس کی اتباع نہیں کرتے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ شیعہ مذہب کے مطابق امام حسین پاک نے یزید سے صلح کر لی تھی جس طرح کے امام حسن پاک نے یزید کے باپ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے صلح کر لی یہ میں شیعہ مذہب کی روایتی کتابوں سے نہیں بتانا چاہتا نہیں سامنے لا رہا روایات میں کہہ لیا جاتا ہے جی اس میں ذوف ہے یہ صنعت صحیح صحیح نہیں ہے یہ ایسے ہے موضوع ہے فلان ہے جو کچھ میں بیان کرنا چاہتا ہوں شیعہ مذہب کے عقائد پر دنیا رافضیت کی مستند ترین اور مضبوط ترین کتاب سے پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو معلوم ہے کہ عقائد کی کتابیں اور خصوصاً جب کسی مستند اور مسلم امام کی ہوگی تو پھر اس میں جو کچھ ہوگا اس کو ضعیف کہہ کر من گھڑت جھوٹ کہہ کر جان نہیں چھڑائی جا سکتی میرے دوستو جس کتاب سے میں یہ مسئلہ پیش کرنا چاہتا ہوں اس کتاب کو دیکھ لیں تلخیص الشافی شیخ الطائفہ ابی جعفر توسی کی شیخ الطائفہ کا مطلب ہے کہ تمام دنیا کے شیعوں کا جو گروہ ہے ٹولہ ہے فرقہ ہے اس کا یہ شیخ ہے اس کا ایک استاد ہے اس کو کہتے ہیں شیخ مفید اس کو کہتے ہیں یہ شیعہ شیخ الامہ اور یہ ابو جعفر توسی جو ہے اس کو کہا جاتا ہے شیخ الفائی اس شخص کی کتاب اتبیان قرآن مجید کی تفسیر شیوں کے پاس مشہور و معروف ہے یہ کتاب کسی قریب کے بندے کی نہیں ہے یہ پانچویں صدی کا بندہ ہے شیعہ مذہب میرے دوستو یہ جس کتاب کی تلخیص ہے یعنی خلاصہ ہے وہ کتاب یہ ہے اس کا نام ہے اشافی فل امامت شریف مرتضی علی بن حسین موسوی کی چار سو چھتیس میں جس کی وفات دو بھائی گزرے ہیں شیو مذہب شیعہ مذہب کا اعتماد سب انہی دو شخصوں پر ہے ایک ہے شریف رضی ایک ہے شریف مرتضی شریف رضی جو ہے یہ یہ دیکھو نہج البلاغا جو شیعہ مذہب میں مضبوط ترین ماخذ اور کتاب اور ان کے آسن شمار ہوتا ہے یہ ناج البلاغا ایران کا چھاپا میرے پاس ہے اس کتاب کو لکھنے والا شریف رضی ہے اور اشافی کو لکھنے والا اس کا بھائی شریف مرتضی ہے اور پھر یہ شخص اس کا شاگرد ہے شریف مرتضی کا اپنے استاد کی کتاب کی اس نے تلخیص کیا جس کا نام ہے تلخیص الشافی اس کی چار جلدیں ہیں چوتھی جلد کے صفحہ نمبر ایک سو پچاسی پہ لکھا ہے جو کچھ لکھا ہے میں پورے چیلنج کے ساتھ پورے عرب و عجم کو چیلنج کر کے کہتا ہوں بندہ ناچیز کی عبارت یا ترجمے میں غلطی نکالنا مطلب بیان کرنے میں غلطی نکالنا تو میں گا وقد ہم ابو عبد اللہ علیہ السلام لما عرف بقتل مسلم و اشیر علیہ بالعود فوسب الیہ بنو عقیل فقال والله لا ننصرف حتى ندرك ثأرنا او نذوق ما ذاق اخونا جب امام حسین پاک کو امام مسلم کے قتل کا علم ہوا اور آپ کو اشارہ ملا کہ واپس لوٹ جاؤ حسین واپس لوٹ جاؤ اشیر علیہ بل کربلا کی طرف نہ جاؤ واپس چلے جاؤ خبر کیا ملی صرف امام مسلم کی شہادت کے قتل کی ٹھیک ہے یہ قتل کے لفظ لکھے ہوں میں اسی طرح پڑھ رہا ہوں بے قتل مسلم یہ لفظ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ قتل بول دیا تو گستاخ ہو گیا بہرحال یہ بڑا گستاخ ہے تو میرے بھائی جو یہاں پر یہ سوچنا چاہیے کہ اگر امام حسین پاک دین بچانے کے لیے نکلے تھے قرآن بچانے کے لیے نکلے تھے کلمہ بچانے کے لیے نکلے تھے اسلام کو بچانے کے لیے نکلے تھے کفر کے خلاف نکلے تھے تو ایک شخص کے قتل ہونے سے یہ سارا فرض ختم تھوڑا ہو جائے گا فرض تو اور زیادہ لاگو ہو جاتا کہ ایک تو ایک اتنا عظیم شان مسلمان قتل کر دیا گیا دوسرا دین اسلام قتل ہو رہا ہے تو واپس ہونے کا کیا مانا خیر فوسا بھائی لہ بنو عقیل امام مسلم بن عقیل کے دوسرے بھائی وہ سارے کود پڑے جب امام نے ارادہ فرمایا واپس جانے کا تو انہوں نے کہا ولہ نن فرے حتہ ندر کسا اور نزو کما رکھا خونا ہم نے واپس نہیں جانا اللہ کی قسم جب تک ہم بدلا نہ لیں یا جو موت ہمارے بھائی نے چکھی وہ ہم نہ چکھے اس پر بھی آپ غور فرمائیں عجیب بات ہے کہ امام جانا چاہتے ہیں واپس امام مسلم کے بھائی آگے لے جانا چاہتے ہیں کوفہ کی طرف اب دین کی بات تو نہ رہی اب تو بھائی کی بات رہ گئی پھر وہ کہتے ہیں ہم بدلہ لیں گے اب یہاں بدلے کی بات آ گئی اسلام کی بات کدھر گئی دین کی بات کدھر گئی قرآن کی بات کدھر گئی کلمے کی بات کدھر گئی حالات اتنا سخت تھے کہ سب کافر ہو گئے صرف امام حسین اور یہ چار چند لوگ بچ گئے ایسے حالات میں کیا ہو گیا کہ امام مسلم کے بھائی کہہ رہے ہیں ہم نے انتقام لینا ہے حتا ندرے کا سارانہ یہ لفظ ہے یہاں یہ نہیں ہے کہ اسلام جا رہا ہے تو ہم اسلام کو بچانے جا رہے ہیں قرآن جا رہا ہے کلمہ جا رہا ہے ہم اس کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں اب تو بھائی کو انتقام ہو اور عام مشہور بات ہے کہ مولا علی کیا کرتے تھے مولا علی کا خلوص اخلاص کی بات کرتے ہوئے عام مشہور قصہ سنایا جاتا ہے کہ جب آپ ایک کافر کو لٹا کر اس کے اوپر کھڑے ہوئے تھے اس نے منہ پر تھوک دیا تو آپ نے چھوڑ دیا کہ آپ میری ذاتی مسئلہ آ گیا میں نہیں قتل کرتا تھی تو یہ تو صرف ذات کا مسئلہ ہے دیکھ لو اور وہ کہتے ہیں ہم بدلا لینا چاہتے ہیں اور ندو کا مادہ کاخونا یا مرنا چاہتے ہیں اب امام صاحب فرماتے ہیں فقال علیہ السلام لا لاخ رفیل عائش آپ فرماتے ہیں ان کے جانے کے بعد اب زندگی میں کوئی خیر نہیں ان کے جانے کے بعد زندگی میں کوئی خیر نہیں یہ تو اس سے بھی تو صاف پتہ چل رہا ہے کیا مسئلہ صرف ان چار اپنے رشتہ داروں کا ہے اگر دین کا مسئلہ ہوتا تو وہ تو فرما دیتے یہ میں جو کچھ یہ لکھ رہے ہیں ان کی زبان سے سنا رہا ہوں یہ نہ سمجھنا کہ میری طرف سے آئیے یہ میں ان کی زبان سے جو کچھ لکھا ہوا ہے اس پر ان کی زبان کے مطابق ترجمہ مطلب بتا رہا ہوں کہ دیکھ لیجئے اہل بیت کے ساتھ یہ لوگ کیا کرتے ہیں اب میرے بھائیوں آگے لکھا ہوا ہے ثم لاحقہ الحر بن یزید و مم من الرجال الذین انفضہم ابن زیاد و من الانصراف و سلمہ ان یقدم علی ابن زیاد نازلن على حکم ایفام تنعان پھر خور بن جزید آ گئے اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے جن کو ابن زیاد نے بھیجا تھا کہ ان کو پھر نہیں دینا واپس نہیں جانے دینا اور سیدھا ابن زیاد کے پاس لانا ہے نہ نارا حکم ہی میرے حکم میرے حکم پر یہ نزول کرے یعنی کیا مطلب میری حاکمیت کو مان کر میرے لیے ہی یہ بیعت کرے اب جدید کی بیعت کی بات نہیں ہوگی تھم تھا نام ولما رہا اللہ سبیلا العود جب امام صاحب نے دیکھ لیا کہ واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے تمام راستے بند ہیں ولا الا دخول الکوفہ اور نہ ہی کوفے میں جانے کا کوئی راستہ ہے سالا کا طریقہ شام ہے ملک شام کی طرف امام چل پڑے سائرن نہ ہوا یزید ابن معاویہ یزید بن معاویہ کی طرف چلتے ہوئے سائرن نحو یزید ابن معاویہ یزید بن معاویہ کی طرف چل پڑے لین علیہ ہی علیہ السلام ما بہی ارق بہی من ابن زیاد و صحابی اس وجہ سے چل پڑے یزید کی طرف کہ امام سمجھتے ہیں یزید میرے حق میں ابن زیاد اور ابن زیاد کی فوج کی بنسبت نرم گوشا رکھتا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے دنیا کہتی ہے یزید بڑا ظالم یزید بڑا کافر یزید بڑا دشمن اس کے ساتھ کالبید کا دشمن نہیں اور امام فرما رہے یہ لکھ رہے ہیں یہ شیعہ تمام دنیا کے سمجھو شیعہ لکھ رہے ہیں کیونکہ کتاب ان کے عقیدے کی اور انتہائی مستند ترین کتاب شیخ الطائفہ کی کتاب ہے کوئی چھوٹے بندے کی نہیں ہے تو یہ لکھ رہا ہے کہ امام کو علم تھا ابن زیاد اور اس کے اصحاب کی بنسبت یزید میرے حق میں نرم گوشہ رکھتا ہے عرق کو اگر دیکھا جائے عرق کے لفظ کو تو پھر تو مانا بنتا ہے کہ ابن زیاد اور ان میں بھی نرم گاش گوشا ہے لیکن یزید میں زیادہ ہے جس طرح کے اس میں تفصیل کا قانون ہے خیر میرے بھائیوں اب یہ ساری بھارت جو اس نے شروع کی ہے شیخ الطائفہ نے شروع کیا ہے ایک سوال کے جواب میں سوال خود اٹھایا کہ جناب جو حسین نے کام کیا چند بندے ہیں ان کے پاس چند بندے ہیں دوسری طرف مقابلے میں بہت تعداد کثیر کی فوج ہے تو ایسا مقابلے میں آنا یہ تو ہلاکت ہے اپنے آپ میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے یہ سوال ہو رہا تو امام حسین نے یہ کام کیوں کیا یہ سوال کر کے پھر جواب دیتا ہے فا جو کہا لو القاب القا بدہ کا یہ سوال کیوں کر کیا جا سکتا ہے کہ امام حسین نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا بقدرو النہ علیہ السلام قل عمر بن سعد اختار او امر اضع يدي على يدي يزيد فهو ابن عمي فہو ابن عَلَيْهِ کہتا ہے یہ ہلاکت میں امام نے کیسے ڈالا اپنے آپ کو بھائی یہ سوال نہیں بنتا ان پر کیوں نہیں بنتا کیونکہ انہوں نے عمر بن سعد سے کہہ دیا فرما دیا تھا اختار منی مجھ سے تین تین شکیں میں سے کوئی چیز کوئی شک تو پسند کر لو تین باتوں میں سے کوئی بات پسند کر لو یا تو میں واپس جانا چاہتا ہوں جہاں سے آیا ہوں تو واپس جانے دو یا پھر میں اپنا ہاتھ رکھتا ہوں یزید کے ہاتھ پر یہ لفظ پڑھ رہا ہوں میں کتاب کے ان ان اوا یدی الا ید یزید میں اپنا ہاتھ رکھتا ہوں یزید کے ہاتھ پر یہ دوسری بات ہے مجھے لے چلو یزید کی طرف میں یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا ہوں اس سے آپ ذرا اندازہ لگائیں اللہ اکبر پہلی بات پر تبصرہ ہوگا کہ میں وہاں سے آنا وہاں جانا چاہتا ہوں جہاں سے آیا ہوں اور آئے تھے مکہ مدینہ سے ایسے کہا گیا تھا آپ کو مشورہ دیا گیا تھا حضور یہاں مکے میں رہیں تو آپ نے کیا جواب دیا تھا یہ شیعہ سنی سب کی کتابیں اس پر متفق ہیں آپ نے فرمایا میں حرم پاک جو ہے اس کو حلال نہیں کرنا چاہتا اس کی حرمت کو تباہ نہیں کرنا چاہتا ان لوگوں نے مجھے قتل کرنا ہے لہذا میں وہاں جانا چاہتا ہوں جہاں پر جہاں پر یہ لوگ مجھے قتل کریں اور کعبہ کی بحرومتی نہ ہو اب واپس جا کر کیا قتل تو ہونا تھا کیونکہ امام نے خود کہہ دیا تو بات تو یقینی ہو گئی امام کی بات تو جھوٹی نہیں ہوگی جب واپس جائیں گے تو وہ قتل کریں گے قتل کرنے سے تو حرمت کعبہ برباد ہونی تھی یہ اعتراض رہے گا اگلی بات کہ میں ہاتھ سے یزید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا ہوں اس ربائی کا کیا بنے گا اس بکواس کا کیا بنے جب دنیا میں مشہور ہے سر داد نہ داد دست دردست سر دے دیا یزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہ رکھا سوال ہے ہاتھ نہ رکھا وہ تو رکھ رہے ہیں وہ تو فرما رہے ہیں یہ تو شیعہ کی مضبوط ترین کتابیں ہیں جن میں یہ لکھا ہوا ہے عقیدے کی میں روایت کی کتاب نہیں پیش کر رہا عقیدے کی کتاب ہے اور وہ کسی نتھو خیرے کی نہیں ہے ان کے کسی موٹے چھوٹے بندے کی نہیں ہے ان کے شیخ الطائفہ کی ہے ابو جعفر توسی کی ہے جس کو شیوں کا ذاکر اور شیوں کا مول بھی جانتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے اور یہ شافی میں نہیں شافی کے اوپر جو زوائد ہے ابو جعفر توسی کی جو اس میں ہے اب سمجھیے معلوم ہوا جس خبیص شیعہ نے یہ شعر لکھا سرداد نے دست در دست یزید اس نے اپنے مذہب کے خلاف لکھا لوگوں کو جھوٹ بول کر دھوکے میں ڈالنے کے لیے تھا جس طرح کے دھوکے میں ڈال کر لوگوں سے پیسہ بٹورا جاتا ہے اور بنو میاں کی دشمنی کو اور صحابہ کی دشمنی کو دل میں مضبوط کیا جاتا ہے ان ساری بکواسات کے ذریعے وہ بکواس سامنے آ گئی یہاں پر تو یہ ہے ہاتھ پر ہاتھ رکھوں گا ہے دست سر داد نہ دست دست سے جلدی ان بغیرتوں تو دست نکال دینا چاہیے بے غلط تمہیں شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہو اور پھر آگے کیا ہے اگلے لفظ تو اور زیادہ چھڑا مارتے ہیں ان خبیص لوگوں پر کیا ہے فہو ابن امی یزید میرے چاچے کا بیٹا ہے لے چلو مجھے میرے چاچے کا بیٹا ہے میں یہاں لطیفہ کہتا ہوں ایک مجھے ایک لڑکا مجھے کہنے لگا ایک مجھے لڑکا کہنے لگا یار امام حسین یزید کو چاچے کا بیٹا کہہ رہے ہیں تو اگر ہم اس کو ماموں کا بیٹا کہہ دیں تو کیا حرج ہے حضرت معاویہ مامو ہے خال المومنین ہے تمام مسلمانوں کے ماموں ہیں تو ماموں کا بیٹا بن گیا ارے امام حسین یزید کو کہہ دیں چچے کا بیٹا تو کوئی حرج نہیں اگر مسلمان کو کہہ دے مامے کا بیٹا تو کافر ہو گیا لاکھ لالت ہے ایسی سوچ پر آگے سنیے کیا لفظ ہے یا مجھے سرحد کی طرف جانے دو جہاں مسلمان سرحد پر کافروں کے مقابلے میں کھڑے ہیں لڑ رہے ہیں وہاں مجھے جانے دو ایمان تصویر بھی مسلم آگے کیا ہے من ہی سرحدی بندہ میں بن جاؤں لی والہ جو سرحدی مجاہد کے حاکموں پر حقوق ہیں وہ میرے بھی بن جائیں گے وہ علیہ جما ان لفظوں پر غور کرو اور جو سرحدی مجاہد پر حاکم کے فرائض اور حقوق ہیں وہ مجھ پر ہوں گے یہ تو امام صاف کہہ رہے ہیں کہ سرحد پر جا کر میں یزید کا فوجی بن کر رہوں گا وہاں پر یزید کی فوج تھی کسی کے بات کی نہیں تھی وہاں پر وہاں پر جا کر فرمایا لی مالو مالے کا کیا مانا ہے اگر کوئی جاہل کٹے کا بچا ہے تو اس سے بات ہی نہیں ہے اگر کوئی عربی سمجھتا ہے تو اس کا کیا مانا ہے المالیہ کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے جو یزید کے احکام مجھ دوسرے فوجی پر چلیں گے وہ مجھ پر چلیں گے جو اطاعت دوسرے پر فرض ہوگی وہی اطاعت مجھ پر فرض ہوگی یہ حال ہے یہ محلے کا لاکھ لانت ہے کہانی سازوں پر جن لوگوں نے کہانیاں بنا بنا کر کہاں تک پہنچا دی توجہ فرمائیے اور آگے عبارت ہے جب میں نے کہا کہ یزید نے ابن زیاد نے کہا کہ بیعت میری کرو میرے حکم پر نزول کرو تو کہنے لگے ابن زیاد اس کا گورنر ہے اس کی بیعت اس یزید کی بیعت ہے ان کتوں کو جواب شیخ الطائفہ ان کا شیخ الطائفہ یہ برائلر جو ہے برائلر کا شیخ الطائفہ وہ کیا دے رہا ہے وہ کہتا ہے فلما علیہ السلام اقدام القوم وان الدین منبوز ورا ظهورهم وعلم انه ان دخل تحت حكم ابن زياد تعجل الظلم والعار وآل امره من بعد الى القتل الساج جائے اور والمدافع مدافع عل سے کہ جب امام پاک نے دیکھ لیا یہ جنٹ کی فوج کیا کرنا چاہتی ہے اور دین کو انہوں نے پیچھے پھینک دیا ہے اور امام پاک جان گئے کیا اگر ابن زیاد کے حکم پر میں اترتا ہوں کیا مطلب اس کی بات کرتا ہوں تو تاجل افضلوب الار ذلت اور آر جلدی میرے اوپر آ جائے گی اور یہ میری ذلت ہے وہ آپ کہ خلیفہ جو ہے اس کی تو بیعت نہیں کر رہا ایک عام ایک عام گورنر تھی گورنر اس اس, اس ظالم شخص کی میں بات کروں خلافت کی نہیں خلافت کو نہ مانوں اس کی عمارت کو مان لوں اور یہ پھر اپنی مرضی کا حکم جاری کرے میرے اوپر یہ امام کی ذلت تھی تاجر والعار اور یہی بات بحمد اللہ تعالی بندہ ناصر نے بیات جزید کتاب میں لکھی لانت ہے ان بھڑووں پر جو پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں وہ اس میں کیا ہوگا وہ تو اس کی بات بھی تو اس کی بات لکھ لانت شیعہ سمجھ گیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی چلو شکر ہے اگر تمہیں سمجھ آتی تو ہم سے جدا ہوتے وہ ہر امر ہوں بعد قتل آپ سمجھتے تھے کہ اگر میں ابن زیاد کی بات کر لیتا ہوں پھر بھی یہ مجھے قتل کر دے گا لہذا وہ جانا چاہتے تھے یزید کی طرف تاکہ ذلت بھی نہ ہو اور قتل سے بھی بچ بچاؤ جائے محرم اول اطر نفس میرے بھائیوں اس کے بعد اللہ اکبر پھر اس کے بعد اگلے سبے پر لکھ رہا ہے وہی نما اراد الغد من قدر ہی بن نزول طاط حکمین سمر باد از مجلا میں نطلا سی نفس کہ ابن زیاد امام کو ذلیل کرنا چاہتا تھا اس نے اس وجہ سے شرط کی کہ میری بات یہ یہ دیکھ لفظ پھر کیا ہونا تھا قتل لفظ قتل ذلت بھی اور قتل اس مقصد بھی حاصل نہ ہو یہ امام صاحب انکار کی وجہ تھی امام صاحب کی اب میرے بھائیوں اس کے بعد اللہ اکبر جو میں موضوع کا عنوان بنا کے بیٹھا ہوں کہ امام حسین نے بھی یزید کی بیعت کر لی تھی جس طرح کے امام حسن نے حضرت سیدنا جناب کر لی تھی اور سنا کر لی جس طرح اب بہن نہیں اس کی بات کی طرف آتا ہوں صفحہ نمبر ایک سو اٹھاسی سے عبارت سنا رہا ہوں वामल الجمع بين فعله وفعل اخيه الحسن عليه السلام فواضح صحيح لأن أخاه عليه السلام سلم كفا للفطرة وخوفا على نفسه وأهله وشيعته وإحساسا بالغدر من أصحابه والحسين لا عليه السلام لما قضي في ظنه النصرة ممن كاتبوا وواثق له فراى من أسباب قوة نصار الحق وضعف نصار الباطل ما وجب معه عليه الطلب والخلود فلما انعكس ذلك وظهرت أمارات الغدر فيه وسوء الاتفاق رام الرجوع والمكافاه والتسليمة كما فعل أخوه عليه السلام فمنع من ذلك وحيل بينه وبينه فالحالان متفقان فالحالان متفقان اللہ ن تسلیم عند ظہور اسباب الخوف لم يقبل لم یقبل اب سنیے میرے بھائی یہ لوٹ رہا ہے سوال کا جواب دینے کے لیے سوال کیا کہ یار کیسی جی بات ہے امام حسن نے صلح کر لی اپنی جان کے خوف سے فتنے کو ختم کرنے کے لیے اپنے اہل اور اپنے شیوں کو بچانے کے لیے امام حسن نے سلا کر لی لیکن اسی طرح کے حالات دیکھ کر امام حسین نے سلا کیوں نہ کی وہ کیوں لڑ پڑے اس کا جواب دینا چاہتا ہے بات سمجھنا سوال کو مزید سمجھو کہ امام حسن کے سامنے وہی مجبوری وہی عذر امام حسین کے سامنے وہی مجبوری وہی عذر پھر دونوں بھائیوں کا عمل مختلف کیوں نظر آتا ہے وہ صلح کرتے ہیں یہ لڑائی کرتے ہیں اگر ان کی صلح صحیح ہے تو ان کی لڑائی غلط ہے اگر ان کی لڑائی صحیح ہے تو ان کی صلح غلط ہے اس کا جواب دینا چاہتا ہے اور دونوں بھائیوں کے عمل کا آپس میں اتفاق اور موافق ثابت کرنا چاہتا ہے تو کیا کہتا ہے وہ عمل جمع بین فعل ہی و فعل حسن رہا یہ مسئلہ امام پاک امام حسین اور ان کے بھائی امام حسن کے فیل کو کیسے موافق کیا جائے تو فواد رحم شاہی وہ تو بالکل واضح اور صحیح ہے کیوں کہ بھائی نے تقریب کر لیا تھا فطرہ روکنے کے لیے خوفن اعلی نفس سے ہی بات سمجھنا ہوئے خوفن یہ جو کہتے ہیں نہ علی ڈرتے تھے نہ علی کی اولاد ڈرتی تھی یہ تو کہہ رہے ہیں خوف اللہ رفس جان بچا جان کا خوف ہے حسن نے جان کے خوف سے یہاں پر دی تھی وہ آلیہ وسیع گئی اگلی سنو امام حسین جب آپ کو اقتدار یہ گمان ہوا کہ خط لکھنے والے مراسرات بھیجنے والے یہ حضرت سارے میرے ساتھ ہیں تو اس وقت آپ نے جو گمان کیا کہ وہاں پر جاؤں میری امداد ہوگی لیکن فلم آگ کا سرزا کا جب لٹ ہو گیا وزارت ہمارا کل اور ان لوگوں کی غداری کے علامات ظاہر ہو گئے رام رجوع اب لفظ دیکھنا رام رجوع واپس لوٹنے کا ارادہ فرمایا ولمکیف تھا نہ لڑنے کا نہ لڑنے کا کف کا و تسلیم اور تسلیم کرنے کا کس کو یزید کو یزید کی حکومت کو وقت تسلیم یہ لفظ ہے یہ جو پڑھتے ہیں چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول لاکھ لانت ہے تمہارے بولنے پر بد تسلیم علیہ مال ہے اطاعت ہو گئی بد تسلیم اطاعت ہو گئی دین جا رہا تھا ہر شہ جا رہی تھی سب کافر ہو رہے تھے وہ بھڑوے کیا بھوکتے ہو پتہ نہیں کتنے اہل بیت پیچھے بیٹھے تھے مکہ مدینے میں سب کافر ہو گئے سب صحابہ کافر ہو گئے دین جا رہا تھا کلمہ جا رہا تھا کفر اسلام کی جنگ تھی تو یہاں پر تو یہ ہے ومکافا رجوع ہے مقافہ ہے رجوع ہے تسلیم ہے سب کچھ ہو گیا اب حسین پاک کے ہاتھوں سے دین کدھر گیا اب تو کٹ نہ رہا کیونکہ یہ تو مان لیا گیا سارا اور تم خود کہتے ہو کہ سب کفر تھا کلمہ نہیں تھا فلان تھا فلان تھا وہ لانت پڑے تم پر پھر بچا کیا اب حسین پاک بھی تو اسی کے ساتھ مل گئے جب مل گئے تو پیچھے کیا بچا اگلے لفظ دیکھو کما ہو جیسا کہ بھائی نے کیا ویسے انہوں نے کیا لیکن فمو نے اب مرزالے کے وحیل ابئی نہ ہو ابئی نہ ہو امام نے تو یہ سارا مسمم ارادہ بنا لیا تھا لیکن ان ظالموں نے درمیان میں رکاوٹ ڈال دی اب اب لفظ سنیں فل حالان متفقان ہیں دونوں بھائیوں کے حال متفق ہیں کیا کہہ رہا ہوں یہ لفظ ہے کیا مطلب جس طرح انہوں نے جھلا کی تسلیم کیا حضرت معاویہ کو اطاعت کی بیعت کی اسی طرح امام حسین نے تسلیم کیا اطاعت کی بیعت کی یزید کی فلحال آنے متفق آنے دونوں حال متفق ہیں ہاں اللہ تسلیم و المقافا یزید کی حکومت کو تسلیم کر لینا ولمکافا اور لڑائی سے رک جانا ان دظہور اسباب الخوف خوف کے یہ تمام اسباب کہتے ہیں خوف نہیں تھا یہ کیا لفظ ہے ان دظہور اسباب الخوف یہ سارے خوف کے اسباب جب ظاہر ہو گئے تو لم یقبلا من ہو دونوں سے یہ قبول نہ کیا گیا نہ اس بھائی سے نہ اس بھائی سے استغفر اللہ غلطی ہو گئی لم یقبلہ میں ہو امام حسین سے یہ دو باتیں تسلیم نہ ہوئی یعنی تسلیم اور مقافہ یہ دونوں امام نے کر لیے لیکن امام سے انہوں نے قبول نہ کیے ولم لم یقبلا من ہو امام حسین سے یہ دو کام انہوں نے قبول نہ کیے پھر ہو گیا جو ہو گیا میرے بھائیوں یہ ہے شیعہ مذہب میں امام حسین کی مصالحت کا یزید کے ساتھ مصالحت کا مسئلہ اگر کائنات میں اس کا جواب کوئی شیعہ دے دے سوائے اس کے یہ کہہ دے کہ ہمارا شیخ الطائفہ کافر ہے تو پھر تو جان چھوٹ گئی پھر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا اگر یہ شیخ الطائفہ بھی ہے پھر یہ عقیدہ بھی ہے اس عقیدے کے خلاف آج تک کسی نے قلم نہیں اٹھایا تو پھر کم از کم ضرور سوچ لو جو ممبر پہ ظاہر کیا جاتا ہے وہ اور ہے اور جو مذہب شیعہ میں حقیقت ہے وہ کچھ اور ہے تو ان کا حق بنتا ہے جو حق حقیقت ہے وہی ممبر پہ ظاہر کریں جو جھوٹ ہے اس کو تو چھپا لیں یہ تو سارا جھوٹ چل رہا ہے اگر سچ سنائے تو پھر ذاکروں کو پیسہ نہیں ملے گا سچ سنائے تو کسی کو پیسہ نہیں ملے گا پھر امام حسین کا سودا نہیں کر سکیں گے بیت کے سودا کر سکیں گے اور یہاں میں آخر میں یہ بتاتا چلوں کہ شیعہ مذہب کے اندر یہ بات پکی یقینی ہے کہ غیبت دو قسم ہے غیبت سوگرا غیبت کوبرا کافروں ظالموں کی حکومتیں صدیوں تک چلتی رہیں چلتی رہیں گی امام مہدی چھپے رہیں گے باہر نہیں آئیں گے یہ غیبت کبرا ہے اس کا مطلب ہے کفر فسق کی حکومت کو امام نے برداشت کیا ہوا ہے بالکل برداشت کیا خروج نہیں کرنا دوسری غیبت سوگرا ہے غیبت سغرا یہ کس کو کہتے ہیں تیسری صدی میں کون سی صدی تیسری صدی یہ مضامین نیٹ پر ان کے پڑے ہوئے ہیں ایران کے میں دکھا رہا ہوں تیسری صدی میں اہل بیت کے اے امام سب نے سوائے ان کے جو شاز و نادر الگ ہوئے باقی سب نے یہ مذہب بنا لیا کہ ہم نے بادشاہ کے خلاف ان بادشاہوں کے خلاف عباسی بادشاہوں کے خلاف ہم نے فروج نہیں کرنا یہ چاہے ظالم ہے بدکار ہے جو مرضی ہے ہم نے اللہ اللہ کرنا ایک طرف بیٹھ کر نکلنا حرام ہے حرام ہے ہے حرام اے اذ ذاك كانوا يعرفون من راي الائمه عليهم السلام التقيه وتحريم الخروج بالسيف على الولاد وعيب من فعل ذلك من بني عمهم ملومهم عليه کہ بادشاہ اس زمانے کے سمجھتے تھے کہ تمام اہل بیت کے اماموں کا اماموں کی رائے تقیہ ہے ڈر کے بیٹھ جانا ہے اور حاکموں کے خلاف لڑنا حرام حرام یہ تحریم الخروج لکھا ہے اور تحریم الخروج ابھی سی سال بلا اور آنے والے بیچ میں سے اگر کسی نے ایسا کیا نکلا تو دیگر اماموں نے اس کو ملامت کی اور اس کو ایپ زدہ کیا کہ تو غلط کر رہا ہے نجائز کر رہا ہے شرم بلکہ اسی تحریر کے اندر اور نیٹ پر پڑھی اور کتابیں ان کی دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں تو لکھا ہے کہ اجماع اجماع کیا ہے اس فرقے نے کہ خروج حرام ہے خروج بادشاہ کے ساتھ لڑنا بدکاری فیس کو فجور کی وجہ سے لڑنا حرام ہے کیسی عجیب بات ہے یہ ظالم امام حسین کو حرام کا مرتکب قرار دے رہے ہیں حسین کا نام زیادہ لیتے ہیں سب سے زیادہ ٹھیکہ داری یہی مذہب والے لیتے ہیں اس کے باوجود امام نے جو کام کیا اس کو حرام کہتے ہیں یہ کیا ہوا امام حسین کے کام کو حرام کہتے ہیں اگر وہ کوئی کرنا چاہے تو کہتے ہیں حرام کا مرتکب ہے اور کہہ رہے ہیں کہ باقی بعد والے اہل بیت نے کسی نے خروج نہ کیا جس نے کیا اس کو اگلوں نے کہا یہ حرام کر رہا ہے نجائز کر رہا ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ظالمو پھر یہ بیان تو چھوڑ دو کہ حسین نے یہ کارنامہ کیا اگر حسین نے کارنامہ کیا تو حسین کا کارنامہ تم پر حرام کیوں ہے جب حرام تو اس کا مطلب ہے تم تو امام حسین کو ظالم کہہ رہے ہو جب حرام کہہ رہے ہو تو امام حسین کو ظالم ناجائز کا مرتکب کہہ رہے ہو پھر شہادت کہاں ہوئی سید دشوادہ کہاں ہوئے اہل بیت کا تمہارے اہل بیت کے ساتھ محبت کیا ہوئی اہل بیت کو تو تم نے ظالم بنا دیا تم تو کہہ رہے ہو کہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو بڑے بنتے ہیں سنی ہاں؟ ان کا بھی مذہب یہی ہے کہ خروج حرام ہے امام حسین کے مذہب کو یہ بھی حرام سمجھتے ہیں ہاں جی ایک ایک طرف امام حسین کا مذہب یہ بتاتے ہیں تو خروج بھر ہے اور دوسری طرف حرام کہتے ہیں آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ دونوں نے امام حسین کو کیا دیا ہوا ہے معلوم ہوا پیسہ کمانے کے لیے یہ لوگ صرف امام کا نام استعمال کر رہے ہیں مرنا اس کا جواب دیں اور جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں آج کے پھر ان کا مذہب کیا ہے اس پر میں الگ تبصرہ کروں گا اس وقت جو موضوع عنوان دیا تھا الحمد للہ تعالیٰ اس کو تمام کیا اللہ قبول فرمائے